مبارکہ کے دو رخ ہیں یا دو پہلو ہیں یا انہیں با اعتبار زمانہ دو قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ تھے آپ کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے والد عبداللہ اور آپ کے دادا عبد المطلب دوسرا پہلو جو ہے وہ تب شروع ہوتا ہے جب آپ محمد الرسول اللہ بن صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم نے اسی دوسرے پہلو کو سامنے رکھا ہے یعنی آپ کے محمد الرسول اللہ ہونے کے پہلو قرآن حکیم نے جو آپ کی سیرت کا اور حیات مبارکہ کا ذکر شروع کیا ہے تو اسی مرحلے سے جس کا آغاز غار ہرا سے اقرا بسم رب الذی خلق ان آیات سے ہوا اور آپ کی رسالت رسالت اور بعثت عمل میں آئی اور آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا ان نارسلنا کا شاہد مبشر منظیرہ بدائین اللہ بزن ہی بس راجم منیرہ یہ آپ کی رسالت کا اعلان ہے یا یو المدثر قم فانذر وربا کا فکبر کھڑے ہو جاؤ اور اپنی قوم کو ڈراؤ اور اپنے رب تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو اس کی عظمت اور اس کی بڑائی لوگوں کے سامنے بیان فرماؤ تو اسی پہلو کو قرآن حکیم نے لیا ہے اسی پہلو کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اور اسی پہلو کی اہمیت کو اجاگر کیا اس سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ بھی ایک مثالی زندگی تھی اس جاہلی معاشرے میں آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا اور آپ کے شرف اور مقام و مرتبہ کے تمام لوگ گواہ بھی تھے اور اقرار و اعتراف بھی کرتے تھے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جناب خدیجہ سے پڑھا جا رہا تھا آپ کے نبی بننے سے پہلے اور جس کمرے میں نکاح کی تقریب ہوئی اس میں صنادید قریش موجود تھے نوجوان بھی تھے بوڑھے بھی تھے اور کچھ نوجوانوں کی نگاہوں میں تمسخر تھا کہ خدیجہ ایک مالدار خاتون ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بھی ہیں ان کے ملازم بھی ہیں اور فقیر بھی ہیں کوئی مالی وجاہت بھی نہیں گویا اس شادی کو جس پیمانے میں وہ تول رہے تھے اس پیمانے کے مطابق یہ ایک بے جوڑ شادی تھی ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑا اس خطبے کا ذکر کتب تاریخ میں موجود ہے خطبہ پڑھ کے کہا کہ یا معاشرہ قریش اے قریش کی جماعت ایکم یوازی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم شرفن و کرمن و و نبلا تم میں سے کون ہے جو میرے بھتیجے محمد کا مقابلہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم مکارے میں خیر میں عقل میں شجاعت میں شرف میں بہادری میں سمجھداری میں امانت و دیانت میں کون ہے تم میں سے جو اس کا مقابلہ کر سکے اب یہ سارے سر جھک گئے جن نگاہوں میں مذاق تھا تمسخر تھا سب کے سر جھک گئے ابو طالب نے کہا کہ ان لل مال سوائے مال کے تمہارے ذہنوں میں جو بت ہے خناس ہے وہ مال کا ہے کہ مال نہیں تو کہا کہ اگر بات مال ہی کی ہے تو مال مال کو شرف کی علامت نہیں ہے مال پتہ نہیں کس کس کے پاس اور مال تو ایک سایہ ہے کبھی ہے اور کبھی نہیں کبھی اس طرف ہے کبھی اس طرف ہے تو مال کوئی مستقل شرف کی علامت نہیں اور اگر تم مال ہی کو علامت شرف سمجھتے ہو تو چلو خدیجہ کا مہر لگاؤ میں دوں گا اگر یہ شادی بے جوڑ ہے کہ مالی مناسبت نہیں ہے تو مہر مقرر کرو ہم وہ ادا کریں گے ساری زبانیں گونگ ہو گئی اور واقعات اس جاہلی معاشرے میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو ان مکارے میں خیر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسری کر سکتا تھا آپ صادق تھے آپ امین تھے اور اللہ رب العزت نے آپ کی اسی عمر کی قسم کھائی یہ ایک بڑے شرف کی بات ہے اور جب یہ تبدیلی رونما ہوئی آپ محمد ابن عبداللہ سے محمد رسول اللہ بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی قوم جو آپ کے گیت گاتی تھی آپ کے دشمن ہو گئی اگر ظاہری شرف اور ظاہری محبت کے تقاضے کافی ہوتے تو موجود تھے یہ تبدیلی جیسے ہی رونما ہوئی یہی قوم آپ کی جان کی دشمن ہوگی ابو جہل لعین آپ کے سر کی قیمت مقرر کرتے کہ سو اونٹے نام دوں گا جو آپ کا سر لے کر آئے مشرقین مکہ دو دھاری تلواریں تیار کر رہے ان کو زہر آلود کر رہے مخالفت کیوں ظاہری شرف تو موجود تھا اور محبت کے تقاضے بھی موجود تھے آخر کیا تبدیلی رونما ہوئی کہ یہی قوم آپ کی مخالف ہوگی اور آپ کی جان کی دشمن ہوگی آپ کے مشن میں روڑے اٹکانے والی بن گئی حقیقت یہ کہ وہ مشن ہی قابل غور اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے یہ جو آپ کا اسوائے حسن ہے اور یہ حیات طیبہ اس کو بطور ایک نمونے کے پڑھو سمجھو اور قبول کرو جس وقت اللہ تعالی کی وحی اتری تو کفار نے کیا کہا تھا افطرا جن دو باتیں یا تو اس شخص نے اللہ پر جھوٹ باندھا ناروزمین ام ہی جن یا یہ مجنو اور پاگل ہو چکے ہستخر دو ہی باتیں جو اللہ پر افطرا ہے یا پھر جنون اور پاگل پنی اس پر تاری ہو چکی اللہ رب العزت نے اس پروپیگنڈے کا کوئی جواب نہیں دیا ہاں، نبی السلام کی سیرت پیش کی یہ کافی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات رات بھر جاگنا نمازیں پڑھنا دعائیں کرنا اللہ تعالی سے مناجات کرنا یہ کیا پاگل بنی ایک پاگل انسان یہ کام کر سکتا ہے اس کو جنون کہو گے اور دن چڑھے وہی شخص لوگوں کا فکر مند ان کو سمجھانے اور وعد کرنے کا حریص ہو یہ ایک مفتری انسان کی علامت ہے جھوٹے لوگ ایسے ہوتے تم میرے پیارے پیغمبر کی سیرت طیبہ پر غور کرو یہ ایک مثال ہے تمہارے لیے رات رات بھر جاگنا اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرنا مناجات کرنا اور دن ہو تو لوگوں کی خاطر گھر سے باہر نکل کر انہیں دعوت دینا انہیں یہ کہنا کہ میں تمہیں جہنم سے کھینچ رہا ہوں اور تم کودنے کی کوشش کر رہے ہو یہ مفتری انسان کی یہ علامتیں ہوتی تو قرآن حکیم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے کس چیز کو موضوع گفتگو بنایا میرے نبی پر ایمان لاؤ میرے نبی کی اطاعت کرو میرے نبی کی سیرت طیبہ کو اپناؤ ان کی حیات طیبہ تمہارے لیے ایک مثال ہے آئیڈیل ہے تمہارے لیے نمونہ ہے یہ قرآن کا موضوع ہے قرآن حکیم نے نبی علیہ السلام کی ولادت کا آپ کی زلفوں کا آپ کے رخساروں کا آپ کی چال کا ذکر نہیں کیا ایک امتی اپنے نبی کے تعلق سے کس قسم کی سوچ رکھے کس قسم کی فکر رکھے یہ کہ نبی پیدا کیسے ہوا تھا اور نبی کی چال کیسی اور نبی کی کملی کیسی اور نبی کے بال کیسے ہیں یہ فکر دی گئی قرآن میں تو کہیں نہیں قرآن میں کہیں نہیں قرآن کے جو موضوعات ہیں نبی علیہ السلام کے تعلق سے ان سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ نبی جو ہے وہ اللہ تعالی اور اللہ کے بندوں کے درمیان ایک رابطہ ہے ایک رابط رابط کا معنی جوڑنے والا اللہ تعالیٰ کو بندوں سے جوڑنے والا بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والا اللہ کے مخلوق کو اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والا مثلا قرآن کہتا من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ یہاں کیا پیغام اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی ایک صفت بیان کر رہے میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر دنیا کے سارے لوگ جن اور انسان جمع ہو جائیں ان میں جناب شعرا بھی ہوں اور ادبا بھی ہوں بڑے بڑے انشاء پرداز ہوں محدثین ہوں فقہ ہوں صحابہ ہوں تابعین ہوں اور سب مل کر نبی کی شان میں قصیدے کہنا شروع کر دیں تو کیا سب مل کر نبی کی وہ شان بیان کر سکتے ہیں جو اللہ بیان کر سکتے ہیں اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر کی شان بیان کی ایسی شان اس میں کوئی مائی کا لال شریک نہیں ہو سکتا اس میں آپ اکیلے منفرد فرمایا کہ چونکہ تم پر یہ فرض ہے کہ اپنے خالق اور مالک کی اطاعت کرو تم اس نے پیدا کی روزی دی عبادت بھی اسی کا حق ہے اطاعت بھی اسی کا حق اب یہ نبی بیچ میں رابط ہے جوڑنے والا جو نبی کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی کر کرنی یہ رابطہ جوڑنا یہ مقام نبی کے علاوہ کسی اور کا ہو سکتا ہے چلے کسی امام نے کسی فقیر نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میری اطاعت اللہ کی اطاعت بتائیے بڑے بڑے ائمہ محدثین گزرے صحابہ اور تابعین گزرے جس نے کوئی دعویٰ کیا ہو میری اطاعت اللہ کی اطاعت یہ دعویٰ اللہ تعالیٰ نے کیا اور ایک ہی شخصیت کے بارے میں کیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہوتے الرسول جو رسول کی اطاعت کرے گا فقط عطا اللہ اس نے اللہ کی اطاعت کر لی صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی اسلام سو رہے تھے دو فرشتے آ گئے ایک نے کہا یہ وہی ہے دوسرے نے کہا جی ہاں وہی چلو پھر اپنا کام شروع کرو کام کیا ہے کام یہ کہ اس کی مثال بیان کرو اس سوئی ہوئی شخصیت کی مثال بیان کرو فرشتے نے کہا بیان کرنے کا فائدہ یہ تو سو رہے ہیں ہماری بات سن نہیں سکیں گے سمجھ نہیں سکیں گے کہا کہ نہیں یہ نبی ہے نبی آنکھوں سے سوتا ہے دل سے نہیں سوتا دل جاگتا ہے ہماری بات سنیں گے بھی سمجھیں گے بھی اور ان کا دل ہماری بات کو ضبط کرے گا چنانچہ مثال بھی شروع کرتے اس شخصیت کی مثال ایک بادشاہ کسی ہے جو گھر بنائے بنا بھائی تھن بچا لفی چاہیے گھر بنائے اور اس گھر میں ایک دسترخوان لگا یہ دو کام ہو گھر بن گیا اور دسترخوان چن دیا گیا لگا دیا گیا انواع اقسام کی نعمتیں جمع کر دی گئی داعین پھر ایک شخص کو بھیجا یہ ڈیوٹی دے کر کے گھر بن چکے دسترخوان بالکل تیار جاؤ لوگوں کو دعوت دو کہ آ جاؤ اس گھر میں آ جاؤ اور دسترخوان پہ بیٹھ کے یہ انواع اقسام کی نعمتیں کھانا شروع کر دیں وہ شخص چلا گیا اس نے دعوت دی کچھ نے قبول کر لی کچھ نے قبول نہیں کی جس نے قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہوا جو گھر میں داخل ہوا دسترخوان پہ بیٹھ گیا جس نے قبول نہیں کی وہ گھر میں داخل نہ ہو سکا اور جو گھر میں داخل نہ ہو سکا وہ دسترخوان پر بھی نہ بیٹھ سکا مثال پوری ہوگی اچھا اب اس مثال کو منتخب کرو اس مثال سے کیا مراد ہے کیا پیغام ہے اس میں کہا کہ وہ بادشاہ جو گھر بنانے والا ہے وہ اللہ کی ذات گھر دین اسلام دسترخوان جنت جس دائی کو بھیجا وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے دعوت قبول کر لی وہ دین اسلام میں داخل ہو گئی یعنی گھر میں داخل ہو گئی اور جو گھر میں داخل ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا وہ پوری زندگی عیش کرے گا جس نے دعوت قبول نہیں کی وہ دین اسلام میں داخل نہیں ہو سکے گا مانا اس گھر میں کبھی نہیں آ سکے گا اور جو اس گھر میں نہ آ سکا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا اسے یہ دسترخوان نصیب نہیں ہوگا اور آخری بات کیا کہی من عطا محمد عطا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے محمد کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی یہ آپ کا منصب اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی محمد الفرق بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں فرق لوگوں میں فرق پیدا کرنے والے کون ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس قسم کا فرق یہی فرق کہ صحیح کون اور غلط کون صحیح عقیدہ کس کا اور غلط عقیدہ کس کا کس کی نمازیں قابل قبول ہیں کس کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی کس کا عمل عند اللہ مقبول ہے کس کا عمل مردود ہے جنتی کون ہے جہنمی کون ہے اطاعت گزار کون ہے نافرمان کون ہے یہ فرق ایک ہی شخصیت پر قائم ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ آپ کا وصف کہ آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت کسی اور کی اطاعت اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی آپ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی یہ آپ کا مقام یہ مقام خود اللہ نے بیان کیا اور کوئی انسان اس مقام میں شریک نہیں ہو سکتا تو ہمیں یہ سمجھنا ہے سوچنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالی ہم سے کیا منوانا چاہتے ہیں سلنا من قبل کے من رسول بمار من اللہ اللہ کیسے وہ آئے تو سلنا من قبل کا من رسول ہاں وما ارسلنا من رسول اللہ کہ ہم نے جس رسول کو بھیجا کیوں بھیجا تاکہ اس کا سکہ قائم اس کی اطاعت کی یہ قرآن بنوانا چاہتا یہی چیز حقیقت ہے ایمان جو اللہ کے پیارے پیغمبر پر ایمان لانا فرض ہے اس ایمان کی حقیقت یہی ہے ایک بہت بڑے محدث حسن بصری اللہ ان کا ایک قول ہے ایمان کے حوالے سے کہ لئی سل ایمان تحلی ولا ولاب تمنی ولاکن ماں فقر اف القلب صدقت العمال صحیح بخاری میں یہ قول کہ ایمان ظاہری سجاوٹوں کا نام نہیں آپ سمجھے کہ یہ چراغاں کرنا ایمان ہے نہیں ظاہری سجاوٹوں کا ملما سازیوں کا چمک دمک کا نام ایمان نہیں نہ آپ کی ذاتی تمناؤں کا نام ایمان نہ آپ کی ذاتی پسند اور ناپسند کا نام ایمان بلاکن ماں فاقرہ فی بھی ایمان ایک حقیقت ہے جو آپ کے دل میں جا گزری ہو جائے وہ سب رقط العمل اور آپ کے عمل اس کی تصدیق کرے عمل اس کے مطابق ہو جو دل میں جا گزری مثلا دل میں کیا جا گزری ہو کہ آپ اللہ کے سچے رسول کہ بات دل میں بیٹھ گئے اب آپ کا عمل اس کی تصدیق کرے وہ کیسے جب آپ سچے رسول ہیں تو اطاعت آپ ہی کا حق ہے اب اپنی اطاعت کا سارا تعلق آپ کے ساتھ جوڑ لیں جب سچا رسول مان لیا تو آپ کی ہر بات کی تصدیق کرنا فرض ہے ہر بات سچی ابو جہل نے ابو بکر صدیق سے کہا تھا رضی اللہ عنہ کہ رات تمہیں معلوم ہے تمہارے نبی نے کیا دعویٰ کر دیا کیا دعویٰ کر دی وہ کہہ رہے ہیں کہ آسمانوں سے ہو کر آ کے مسجد حرام سے مسجد اقسا تک اور وہاں سے آسمانوں تک جنت جہنم یہ ساری سیر کر کے رات کے اندر اندر یہ سب کچھ ہو گیا یہ دعویٰ کی اب بتاؤ اب مانو گے کہا کیوں نہیں مانے اگر یہ بات واقع دن میرے پیارے پیغمبر نے کہی ہے تو میں کیوں نہیں مان لوں بالکل مانوں ابو بکر کچھ ہوش سے کام لو عقل مانتی فرمایا کہ عقل مانے یا نہ مانے میرا ایمان مانتے وہ جو اندر جاگزی ہے جو حقیقت ایمان آپ کو سچا مان لیا آپ کی ہر بات سچی ہے ہر بات کی تصدیق فرض ہے یہ حقیقت ایمان اب عمل اس کے مطابق آپ سچے رسول ہیں آپ کیا لائے مثلا نماز لائے اب نماز ادا کرو نماز قائم کرو کیسے جیسے آپ نے قائم کی کسی معاملے میں اتباع کے دائرے سے باہر آپ نہیں جا سکتے یہ حقیقت ہے ایمان ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کا دل حقیقت ایمان سے خالی کیونکہ حقیقت ایمان یہی ہے ماں باقرہ فی القلب کہ ایک چیز آپ کے دل میں جا گزری ہو جائے اور پھر آپ کا ہر عمل اس کی تصدیق کرے نماز فرد ہے یہ پیارے پیغمبر کا بیان بھی ہے دعوت بھی ہے اب یہ ضرور پڑھ دیں اور کیسے پڑھ دیں جیسے آپ نے پڑھی روزے فرد ہیں ضرور رکھنے کیسے رکھنے جیسے آپ نے رکھے حج فرد ہے استطاعت پر ضرور کرنے کیسے جیسے آپ نے کیا یہ ایمان کی حقیقت یہ سجاوٹیں یہ زینتیں چراغاں ہوں یا نہ ہوں یہ حقیقت ہے ایمانی جس کا دل میں جاگزی ہونا ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ یہی بندوں سے بنوانا چاہتا ہے میرا رسول آ گیا اسی کا سکہ قائم ہو یہ فرض ہے اسی کی بات چلی اسی کی اطاعت اللہ کی اطاعت اور اس کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یہ وہ اہم مقصد ہے آپ کی بحثت کے تعلق سے جس کو قرآن و حدیث نے پیش کی قرآن پاک نے آپ کی سیرت کا تعارف کہاں سے شروع کیا ان نار سلنا کس ہم نے آپ کو بھیج دیا اس سے قبل آپ بھیجے ہوئے نہیں تھے آپ محمد ابن عبداللہ تھے اب آپ محمد رسول اللہ ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو فرق کیا ہے محمد رسول اللہ جب آپ بنا دیے گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا تبدیلی رونما ہوئی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس سے قبل کفار قریش ایک حجت پیش کیا کرتے تھے جو ان میں خرافات ہوتی تھیں ان سے پوچھا جاتا اس کی دلیل دلیل ایک ہی ہے ما وجدنا علیہ آبان یہ طور طریقہ ہمارے باپ دادا کا یہ ہمارے باپ دادا کے طور طریقے جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے آبا اجداد کیا کرتے تھے یہ ان کی حجت تھی آج لوگوں سے پوچھو یہ کیا کر رہے ہو وہی جواب جو انہوں نے دیا تھا کہ ہمارے باپ دادا ایسا ہی کر رہے ہماری برادری میں یہی ہوتا ہے ایک صاحب نے کہا کہ ہندوستان سے ایسا ہوتا ہے یہ حجت یہ دلیل فرق کیا ہے یہی دلیل تو کفار قریش نے پیش کی یہی دلیل ہماری بھی ہاں کفار قریش نے یہ دلیل پیش کی کب جب ان کے سامنے محمد رسول اللہ نہیں تھے محمد ابن عبداللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تو محمد رسول اللہ موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رسالت کا سورج چمک رہا ہے اس کے باوجود وہی دلیل کہ کوئی جواز باقی کہ نبی کی نبوبت کا سورج طلوع ہو چکا ہے اب یہ موم بتیاں جلاؤ اور یہ اگربتیاں جلاؤ کوئی جواز ہے اس کا اس سورج کے طلوع ہونے پر ہر روشنی ختم ہو جاتی جو دن میں دیے جلائے گا کسی نے کہا کہ اس کو احمقی کہا جائے گا سورج موجود ہے چراغ موجود ہے اللہ کے پیارے پیغمبر سراج منیر ایک ایسا سورج جس کے طلوع ہونے پر کسی دیے کا کسی موم بتی کا کسی لائٹ کا کوئی جواز باقی نہیں یہ قرآن بنوانا چاہتے میں رسول اطاع اللہ جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی رسول رسول کا لفظ استعمال کیا بڑی اس میں حکمتیں بڑی اس میں نصیحتیں کیا آپ رسول ہیں آپ کو پہلے رسول مانو اور پھر آپ کی اطاعت کرو دیکھیں پہلے رسول ماننے کا معنی کیا ہے ہم کچھ اور چیزیں مانتے ہیں ٹھیک ہے وہ مانو لیکن یہ سم یہ سوچو کہ کیوں مثلا آپ کا لقب شافع روز جزا آپ قیامت کے دن لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے ٹھیک آپ کا لقب صاحب حوض کوثر بالکل ٹھیک ہے آپ کا لقب سید ولاد آدم پوری اولاد آدم کے سردار بالکل ٹھیک ہے امام الانبیاء الانبیاء الانبیاء خطیب قائد قائد الغر المحجلین یہ سارے لقب ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے جنت میں آپ جائیں بالکل ٹھیک سب سے پہلے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی بالکل ٹھیک صاحب مقام محمود آپ ہیں بالکل ٹھیک ہے کبرا آپ کا حق ہے بالکل ٹھیک ہے ہمارے وائز اسی شان تک محدود ایک نقطہ اور سوچ لو کہ آپ شافع روز جزا کیوں ہیں آپ سید المرسلین کیوں ہیں جنت میں سب سے پہلے کیوں جائیں گے صاحب مقام محمود کیوں ہیں صاحب عہد کوثر کیوں ہیں یہ ایک سوال یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ آپ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری شان اس لیے ہے یہ سارا مقام اس لیے ہے کہ آپ رسول اللہ ہیں تو آپ کی یہ ساری شان تادے ہے رسول اللہ ہونے کی میں کہتا ہوں رسول اللہ مان لیا سب کچھ مان لیا سب کچھ مان لیا رسول اللہ نہیں مانا کچھ بھی نہیں مانا رسول اللہ کیسے مانے یہ نقطہ ہے قابل کو جو شخص آپ کو رسول اللہ مانے اور نماز پڑھے اپنے باپ کے طریقے سے اس نے رسول اللہ مانا آپ کو رسول اللہ مان رہے حج کیسے کر رہا ہے اپنے امام کے طریقے سے اس نے رسول اللہ مانا خالی دعویٰ تو کافی نہیں اس دعوے کی دلیل پیش کرو ایک شخص کہے میں مانتا ہوں رسول اللہ مانتا اس کی عملی دلیل یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی کو تابع کر دو کس کے رسول اللہ کے اور اگر یہ سرا ہاتھ سے چھوٹ گیا پھر بھائی جو مرضی کہتے رہو عند اللہ قابل قبول نہیں یہ ما بقرہ فی القلب اس حقیقت کو دل میں جاگزیر کرو وہ سب دقت العمال پھر یہ سارے عمل اسی کی تصدیق کرتے اسی کی تصدیق آپ رسول اللہ ہیں آپ کی اطاعت فرض ہے ہر چیز میں عبادات میں عقیدے میں منہج میں سیاست میں خلق میں تجارت میں شادی بیاہ میں خوشی غمی میں ہر معاملے میں آپ کی اطاعت فرض ہے کیوں کیونکہ آپ رسول اللہ اس نقطے کو سمجھ لیا تو آپ کی ساری شان مان لی اور قبول کر لی اس نقطے کو نہیں پہچانا کچھ بھی نہیں مانا اور یہ بات ہم کیوں سوچتے ہیں قرآن کے اسلوب کو سامنے رکھتے ہوئے یعنی قرآن پاک نے نبی اسلام کی سیرت کے بیان کا آغاز کہاں سے کیا ان کیارسلنا کا ہم نے آپ کو بھیج دیا مبعوث کر دیا بما ارسلنا کا اللہ رحمت آپ کی رسالت آپ کی بےست آپ کی رسالت کا مقام آپ پوری قوم کے سامنے قرآن پیش کرنا چاہتا ہے اور منگانا چاہتا ہے مثال کے طور پہ بعض صوفی حضرات مراقبے کرتے ہیں خلوتوں میں بیٹھتے ہیں اندھیروں میں بیٹھتے ہیں اور یہ خلوتوں کے مراقبے ضروری قرار دیتے ہیں اور ان کا دین اسی ارد گرد گھومتے ہیں دلیل کیا ہے نبی علیہ السلام کی خلوت غار میں نبی علیہ السلام کی خلوت غار میں اس کو قرآن نے پیش نہیں کیا آپ کی یہ خلوت ایک معنی میں دلیل ہے اس کو ہم باتیں کریں گے لیکن اسی خلوت کو پورا دین قرار دے دیں یہ دین تب بنتی جب بے کے بعد بھی آپ غار ہرا میں جاتے مہینے مہینے کی خلوت اختیار کرتے ایک ایک مہینہ آپ غارے ہیرا میں تنہا رہتے لیکن یہ قبل نبوت اب قرآن نے ان نہ ارسلنا کا کہہ دیا ہم نے آپ کو نبی بنا کے بھیج دیا نبی بننے کے بعد آپ کتنی بار گئے یہ مثالی حصہ ہے جس کو قرآن منوانا چاہتا ہے باقی خلوت جو ہے گاہے بگاہے بیٹھا کرو ضروری کسی پہاڑ کی غار میں جا کر اپنے گھر کے کسی کمرے میں تنہا بیٹھو اللہ کا ذکر کرو نبی اسلام کی حدیث ہے سب یذلہم اللہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سات انسانوں کو اپنے عرش کا سایہ فرمائے ان میں سے ایک اللہ ففاظت وہ شخص ہے جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جائے تنہائی گاہے بگاہے اختیار کرے رات کا وقت ہے اندھیروں کا وقت اور خلوتوں کا وقت بالکل بیٹھے قیام اللیل کریں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں لیکن اس سے اپنے مفروضہ مراقبے کو ثابت کرنا یہ ثابت نہیں ہو رہا یہ ثابت نہیں ہو رہا یہ حکمت الہیہ تھی کہ نبی خلوت میں بیٹھے کیوں بیٹھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے سے قبل کس معاشرے میں تھے اس جاہلی معاشرے میں نہ شرک بھی تھا بدعت بھی تھی خرافات بھی تھی اور شراب نوشی بھی تھی زناکاری بھی تھی ڈاکے بھی تھے ہر مرض تھا اسی معاشرے میں آپ موجود ہیں اب جب نبی بننے کا وقت آ گیا صحیح بخاری کے جیس کی رفات ہے کہ ثم محب با ال آپ کے دل میں ایک بات ڈالی گئی کہ خلوت میں بیٹھا جائے یہ ڈالی گئی مانا نبوت سے سرفراز کرنے کا وقت آ گیا تو کچھ وقت آپ غار ہرا میں گئے مہینہ مہینہ بھر آپ بیٹھتے کیا کرتے یا تہنس صحیح بخاری کے الفاظ وہاں آپ ان گناہوں سے برات کا اظہار کرتے جن گناہوں میں عرب معاشرہ ملوث تھا ان گناہوں سے آپ کے دل میں نفرت تھی ان سے اظہار براد کرتے سوچتے کس رات مستقیم کیا ہے صحیح راستہ کیا ہے اس میں سرگرداں تھے آپ تنہائی میں بیٹھ کے سوچتے اللہ رب اسی تنہائی میں جبریل امین کو بھیج دیا اپنی وحی دے کر جو آئے اور پہلے آپ کا شک صدر کیا اور آپ کے دل کو نکالا اس کو زمزم کے پانی سے دھویا یعنی وہ جو خلوتیں تھیں ان خلوتوں سے ظاہر کفار قریش کے سارے گناہوں کا اضالہ ہو اظہار برات ہو اور آخر میں اللہ رب العزت نے زمزم کے پانی سے آپ کے دل کو دھو کر اس کو چمکدار کر دیا اس کو بالکل قلب صافی بنا دیا اب اللہ تعالیٰ کی فہی کا نزول ہو رہا ہے لیکن نبی بننے کے بعد اصل آپ کی زندگی ہے ہمارے لیے ایک مثال اس کے بعد آپ کتنی بار گئے مراقبہ کرنے لیے ایک بار بھی جانا ثابت نہیں اور قرآن اسی سم یہ ارسل نہ کا اس کے بعد کی زندگی کو مثال کے طور پر پیش کر اب تم نے یہ دیکھنا ہے کہ ارسل کا کے بعد آپ نے نماز کیسے پڑھی آپ نے زکوٰۃ کیسے دی روزے کیسے رکھے حج کیسے کی تجارت کیسے کی شادی بیاہ کے معاملات کیسے کی اب یہ پوری زندگی تمہارے لیے مثال حتیٰ کہ آپ کی خاموشی بھی مثال کوئی کام ہو رہا ہو اگر آپ اس کا انکار نہیں کر رہے خاموش ہیں وہ خاموشی بھی حجت سونا بھی حجت ہے جاگنا بھی حجت اب یہ نبی ایسا بن چکے اللہ نے ایسا بنا دیا یہ وہ کچھ حقائق ہیں جو اللہ رب العزت اپنے پیارے پیغمبر کی بے کے تعلق سے چاہتا ہے نبی ایک رابط ہے اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان دوسرا کوئی رابط نہیں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رابطہ بنایا ہو کہ وہ جا کر میرے بندوں کو میرے ساتھ جوڑے یہ نبی اب جو شخص نبی کی تعلیمات کو اپناتا ہے عمل کرتا ہے وہ اسی مشن پر گامزن ہے جو مشن محمد رسول اللہ سم کا لیکن ضروری ہے کہ وہ آپ کی تعلیمات کا تابع ہو اپنا نیا نظام لے کر نہ آئے نیا طریقہ کار پیش نہ کرے نئے راستے کی نشاندہی نہ کرے بلکہ آپ کے اس حسن کا تابے دار ہو اسی مشن پر گامزن ہو اسی راستے پر رواں دواں ہو اس راہ پر چل کر اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑے ان میں تخوا پیدا کرے دلاہیت پیدا کرے اخلاص پیدا کرے یہ راستہ یہ مشن اللہ کے پیارے پہ عمر کرے حقیقت جو قرآن کا مطلوب و مقصود ہے اس سے یہ قوم دور جا رہی اس قوم کی مثال ہے اس ڈاکٹر کی سی ہے جو مریض کے پاس بیٹھا ہے یا اس شخص کی سی ہے جو مریض کے پاس بیٹھا ہے اور کہہ رہے کہ تم پریشان نہ ہو ایک ڈاکٹر موجود ہے یہاں پر اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس امریکہ کی ڈگری ہے برطانیہ کی ڈگری ہے اس نے کئی پی ایچ ڈی کی ہوئی اس کے پاس پچاس سال کا تجربہ ہے ان باتوں سے مریض کو شفا ملے گی قوم کے مسیحا قوم کے سامنے یہ باتیں کر آپ شفیع المجنبین ہیں آپ امام الانبیاء ہیں آپ صاحب عہدے کوثر ہیں آپ صاحب مقام محمود ہیں یہ قوم کو سنایا جائے یہ قوم کی شفا ہے اس میں ٹھیک ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کا ذکر لیکن نہیں یہ قوم اس وقت تک شفا نہیں پا سکتی جب تک اس قوم کو یہ نہ بتاؤ کہ آپ نے نماز کیسے پڑھی ایسی نماز پڑھو آپ نے روزے کیسے رکھے ویسے رکھو اس طریقہ کار کو اپناؤ جب تک مریض کو ڈاکٹر کی دوا عملی طور پر نہیں دو گے مریض کو شفا نہیں ملے گی ڈاکٹروں کی ڈگریاں اس کی شفا کا باعث نہیں ہے ڈاکٹروں کی تعریف اس کی شفا کا باعث نہیں ہے ہاں، ڈاکٹروں کا علاج وہ شفا کا باعث اللہ کے پیارے پیغمبر بھی ڈاکٹر ہیں اس قوم کے روحانی معالج ہیں جو آپ کے اوصاف ہیں وہ حق ہے مگر خالی انہی کا ذکر یہ شفا کا موجب نہیں آپ علاج کیا لے کر آپ دوا کیا لے کر یہ قوم تو سسک رہی بربادی کے دھانے پر کھڑی ہے اس قوم کا علاج کیا ہے وہ علاج پیش کرنا پڑے گا وہ علاج پیش نہیں ہو رہا بس ڈاکٹر کی ڈگریاں بیان ہو رہی ہیں اس کا تجربہ بیان ہو رہا ہے ان باتوں سے مریض کو فائدہ نہیں ہوگا اور یہ پوری قوم مریض ہے عقیدے کی مریض ہے عمل کی مریض ہے اخلاقیات کی مریض ہے اللہ کے لیے اس قوم کو دوا دو اس قوم کو وہ علاج فراہم کرو جو اللہ کے پیارے پیغمبر لے کر آئے اس کے بغیر قوم کو شفا حاصل نہیں ہو سکتی بس یہ علاج مطلب جو کہ فراہم نہیں کیا جا جب تک اسے علاج کو نہیں اپنایا جائے گا اس وقت اس قوم کی روحانی شفا ممکن نہیں تو آئیے جو حقیقت حال وہ لوگوں کے سامنے رکھی جائے وہ بیان کی قرآن شفا الماف صدور یہ سینے کے امراض کی شفا ہے اس قرآن کے ذریعے لوگوں کی شفا کا پروگرام ذکر کیا جائے اللہ کے پیارے پیغمبر کی دعا بھی ہے اسلو کے بالکل الگ ہے اور آگے انتجا قرآن روی عقل بھی بنور صدری یا اللہ قرآن کو میرے سینے کی جو ہے میرے دل کی موسم بہار کی بارش بنا دے یہ قرآن کا تعلق میرے ساتھ ایسا قائم ہو جائے اور میں اس طرح قرآن پاک کے ساتھ جڑ جاؤں کہ یہ قرآن موسم بہار کی بارش کی طرح میرے دل میں برسے یہ علاج ہے وہ نور صدری ایسا تعلق قائم ہو جائے یہ قرآن میرے سینے کا نور بن جائے اس نور کو اس موسم بہار کی بارش کو لو یہ بارش برساؤ اس دل میں تاکہ دل کی زمین شاداب ہو جائے اس نور کو قائم کرو اس سینے میں تاکہ سینے کی جہالتیں ظلمات تاریخیاں اندھیرے چھٹ جائیں اور قرآن کے نور کی برکت سے دل اور سینے میں اجالا کھڑا ہو جائے پیدا ہو جائے یہ نور ہی آخرت میں کامیابی کی اساس بنے گا جس کو اللہ نور نہیں دے گا اسے نور نہیں ملے گا وہ اندھیروں میں ڈبکیاں مارتا رہے گا اور بربادی کے دھانے پر پہنچ جائے گا یہ علاج کتاب و سنت کا نور اس سے شفا حاصل کرو تو جو چیز اللہ کے پیارے پیغمبر کے تعلق سے اس قوم کی ضرورت ہے وہ سامنے نہیں آ رہی اور جو ضرورت نہیں ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے بلکہ بعض اوقات اللہ کے نبی کی شان اس طرح بیان ہوتی ہے کہ اس میں غلوب پیدا کر دیا جاتا ہے وہ غلوم نقصان دے اگر وہ غلوم خود مانو گے اور قوم کو منواؤ گے تو یہ قوم کا درد نہیں ہے یہ قوم کے ساتھ اخلاص اور محبت کا تقاضا نہیں ہے بلکہ آپ قوم کو مزید جہنم کی طرف دھکیل اگر آپ قوم کو یہ بتائیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر باللہ کہ کل تک عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی تھا جب محمد کی بے شد کی باری آئی وہی اللہ محمد بن کے مدینے میں آ گیا یہ غلو یہ اس قوم کی خیر خواہی یہ قوم جو عقیدہ دے رہے ہو یہ عقیدہ کتاب و سنت کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ کے مقام کے خلاف چاچڑ وان مدینے جس سے کوٹ پٹھن بیت اللہ یہ کیا قوم کو کیا غذا دی جا رہی چاچڑ ایک شہر جا کر دیکھا ہم نے بھی کچرے اور گندگی کا ڈھیر شہر ملک کی حوصلے مائیں اکٹھی وہ کہتے ہیں وانگ مدینہ جیسے مدینہ جیسے اور کوٹ بٹھن جو وہ بیت اللہ ہے وہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے ظاہر دے بچ پیر فرید باطن دے بچ اللہ یہ اللہ کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کی شان ہے یہ قوم کو علاج دیا جا رہا ہے مزید گمراہ کیا جا رہا ہے برباد کیا جا رہا ہے یہ قوم کا علاج نہیں ٹھیک ہے یہ مہینہ ولادت باسرائے کا مہینہ ہے کم از کم اس مہینے کی مناسبت ہی سے قوم کے سامنے کلمہ خیر بیان کرو کلمہ حق بیان کرو اللہ کے پیارے پیغمبر کی وہ حقیقی شان بیان کرو جو قرآن چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اس میں غلوب نہ ہو اس میں وہ امور نہ ہو جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اصل نبی اسلام کی سیرت حیات طیبہ یہ قیامت کے لیے مثال ہے آئیڈیل ہے اسی پر ارتکاز رکھو یہی قوم کے سامنے بیان کرو خود اپناؤ اور عمل کی دعوت دو یہی کامیابی کی اساس آج پریشان ہو ان کا مداوع موجود ہے مخرود اس کا ازالہ موجود ہے دشمن کا روب تم پر قائم ہے اس کا مداوع بھی موجود ہے اور وہ کیا ہے بلا ہوں ہی لکانہ خیر اللہ وہ تصبی تھا ہوں مل ادر بلافی اگر تم لوگ صرف وہ کرتے رہو جو میرا پیارا پیغمبر تمہیں دیتا ہے جس کی نصیحت میرا پیغمبر تمہیں کرتا ہے وہی کرتے رہو بس ہر قسم کی خیر دوں گا دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی دوں گا سرات مستقیم کی ہدایت پر قائم رکھوں گا اور اجر کثیر فرم دنیا کے فائدے آخرت کے فائدے ترقی بھی ملے گی دشمن پر غلبہ بھی ملے گا دشمن کے دل میں تمہاری حیبت بھی قائم کر دوں گا اجر عظیم بھی دوں گا خیر کثیر بھی دوں گا بس راستہ ایک ہے وہ کام کرو جو کام تمہیں میرا پیغمبر پیش کرتا ہے جو نصیحت میرا پیغمبر دیتا ہے اسے اپناتے رہو اسے اختیار کیے رہو یہ کامیابی کی احساس یہی راستہ دنیا اور آخرت کی بقا کی ضمانت ہے یہی راستہ شرف کی علامت ہے یہی راستہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت کے تقاضوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت آپ کی محبت آپ کی خوشی آپ کی رضا آپ کا پیار آپ کے مشن کی وفا کے ساتھ امیر حمزہ نے کہا تھا میرے بھتیجے خوش ہو جا ابو جہل کو میں نے تلوار کا دستہ مار کے اس کا سر پھاڑ دیا تیرا انتقام لیا میں نے اس نے سجدے کی حالت میں تیری پشت پر اوجھڑی رکھوائی تھی اونٹ کی غلاستے رکھوائی تھی تجھے اذیت دی تھی میں نے اس کا بدلہ ابو جہل سے لے لیا خوش ہو جائے امیر حمزہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے بڑا چچا میں اس طرح خوش نہیں ہوتا انتقام سے خوش نہیں ہوتا مجھے خوش کرنا چاہتے ہو ہاں کیسے خوش ہوگی ارشد اشد اللہ محمد ربد و رسول اس کلمے کا اقرار کر لو میرے مشن کو مان لو میری دعوت کو قبول کر لو یہ میری خوشی کی احساس امیر حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا دین اسلام میں داخل ہو گیا تو اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت کا محور کیا ہے وہ دائرہ کار کیا ہے یہ قوم کو دینے کی بتانے کی ضرورت اس پر صحیح معنی میں کام نہیں ہو رہا کام کرنا چاہیے تاکہ یہ قوم جو صرف جذبات میں ڈوبی ہوئی اور دین کے فہم سے آ رہی ہے اسے صحیح مرحج نصیب ہو صحیح مرحج نصیب ہم نے بعض موقع پر جلوس دیکھے نوجوان سینے گرے کھول کھول کر اپنی جانیں اللہ کے پیغمبر کی حرمت پر قربان کرنے کے دعوے کر رہے تھے جب یورپ میں کچھ خاکے بنے اللہ کے پیارے پیغمبر کی توہین امیز خاکے جلوس نکالے گئے گریبان کھول کھول کر اپنی جانیں قربان کرنے اور آپ کی حرمت پر فدا ہونے کے دعوے کیے گئے اچھا نیک جذبہ اسی شخص کو قریب بلاؤ اور کہو جس پیارے پیغمبر کی حرمت پر یہ جان قربان کر رہے اس کی یہ سنت ہے یہ مان لو وہ نہیں مانے مانا دین جذبات کی حد تک ہے دین کا فہم نہیں اور پیارے پیغمبر کی حدیث کیا ہے میور بھی خیر جو فقی ہو فدی اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرما لے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے دین سے جذباتی لگاؤ نہیں بلکہ حقیقی دین کا فہم اللہ تعالیٰ وہ اس کو عطا فرماتا حقیقی شعور اس کو دیتا ہے اور یہی کامیابی کی احساس یا یو اللہ عام عصی اللہ وطی الرسول بلا سب سے ایمان والو اللہ کی اطاعت کر لو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو رابطہ چاہیے اللہ کا پیارا پیغمبر رابطہ ہے اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان آئیے ایک عظیم الشان رابطہ ان اللہ فتح یہ رابطہ اللہ کے بندو اس اللہ کی محبت چاہیے اس اللہ کا پیار چاہیے یہ رابطہ قائم کیا جا رہا ہے اس رابطے کی بنیاد کیا ہے فتح میرے پیارے پیغمبر کی اتباع کر کیسا رابطہ عظیم الشان رابطہ یہ اللہ اس کا ثمرہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت تم سے محبت کرنے لگے یا پھر لکم جنوب حکم اور اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے اللہ کی محبت گناہوں کی بخشش رابط کیا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی شخصیت آپ کی ذات آپ کی سنت آپ کا مشن اور آپ کا پیغام اس کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے بد توفیق ہو بے تعالی اللہ پاک ہمارے دلوں کو سینوں کو اپنی توحید سے بھر دے اپنے پیارے پیغمبر کی محبت اور آپ کی سنت کے نور سے بھر دے اور تا حیات اس پر قائم رکھے جب موت کا وقت آئے تو اللہ رب العزت اسی توحید پر اپنی اور اپنے پیارے پیغمبر کی محبت پر ہمیں موت عطا فرمائے اور یہ خاتمہ اسی توحید پر ہو نبی اسلام کی سنت پر ہو آپ کی محبت پر ہو آپ کی سیرت کی اتباع پر ہو یہ ایک مثالی موت ہوگی مثالی زندگی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی محبتوں کا باعث بنے گی أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين